ہے یہ اللہ کے شیروں کا اجتماع ہے اللہ پاک نے ان شیروں کے ذریعہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ اسلام کو ترقی دینی ہے یہ اجتماع جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اجتماع ولیوں کا اللہ کے شیروں کا مستقبل کے شہدا کا اجتماع ہے اس کو عام اجتماع نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی نے خوب فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر تے بیریا جی ہاں یہ اجتماع جہادی اجتماع ہے ہر چیز کی اہمیت اس کی نسبت سے ہوتی ہے اس اجتماع کی نسبت جہاد سے ہے اس اجتماع کی نسبت اللہ پاک نے اپنے پاک فریضے سے جوڑی ہے غیور مجاہدو کسی کی نسبت ڈاکٹری سے ہے کسی کی نسبت انجینئرنگ سے ہے اور کسی کی نسبت کاشتکاری سے ہے کسی کی نسبت تجارت سے ہے الحمد للہ تمل الحمد للہ اس اجتماع کی نسبت جہاد سے ہے اور اللہ پاک کا فضل ہے ہم فخر نہیں کرتے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جہاد سے جوڑا ہے رضی تو بلّہ رب وہ بل اسلام دین وہ بھی محمد ان نبیا رزینہ بھی قسمت الجبار فینا لنا علم و مالو اور امیر محترم آپ کا ہزار بار ہمارے اوپر شکر ہے کہ آپ نے ہمیں بھولے ہوئے سبق کو یاد کروا دیا جہاد والا سبق ہمیں رٹوا دیا سامعین حضرات آج ہر آدمی کامیاب بننے کی کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو کامیاب کہتا ہے حقیقت کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیاب فرمائے اللہ پاک نے فرمایا جہاد کامیاب ہے اللہ پاک نے فرمایا مجاہدین کامیاب ہیں اللہ پاک نے فرمایا شہید کامیاب ہیں ذالک هو الفوز العظیم حقیقتا عظیم مجاہدو ہماری کامیابی اگر ہم ہر میدان میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر امیر کی اطاعت میں رہیں یہ اللہ کا حکم ہے واطی اللہ واطی الرسول واول الامر منکم امیر محترم حافظ اللہ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ کرم ہے کہ الحمدللہ انہوں نے تو اپنے حصے کا کام بہت سارا کر لیا لیکن الحمدللہ ہم نے اپنا کام بہت کچھ کرنا ہے حاضرین محترم رب کعبہ کی قسم یہ تو ہمیں امیر محترم نے حکم دیا کہ اجتماع میں پہنچو الحمدللہ الحمدللہ ہم نے پہنچ کر دکھایا اگر امیر محترم کا یہ اعلان ہو جائے کہ اب کشمیر پہنچو اب دہلی پہنچو اب بابری مسجد میں پہنچو پھر الحمدللہ زمانہ دیکھے گا ہم کیسے پہنچتے ہیں یہ کوئی جذباتی بات نہیں میرے بھائیوں یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے اور یہ کوئی وقتی بات نہیں ہے یہ اللہ کی قسم میں حقیقت کہہ رہا ہوں اور جب جو ہے نا امیر ہمارے امیر محترم کا حکم ہوتا ہے کو زمانہ ماضی گواہ ہے اور اس کے بعد اللہ کا ہر دشمن گواہ ہے موزی مودی گواہ ہے ٹرمپ گواہ ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے پوچھ لو اگر یقین نہیں رہا رہا تو جیش والے کیسے کشمیر پہنچے کیسے دہلی پہنچے اور کیسے بابری مسجد پہنچے الحمد حکم کی مشکلات ہیں لیکن حکم ہونے کی دیر ہے پھر دشمن دیکھیں گے ہم کیسے پہنچتے ہیں مشکل مشکل جگہوں پر الحمد للہ مسامین حضرات یہ کوئی حق اور تو باطل کی ٹکر کوئی آج کل کی نہیں ہے یہ تو ازل سے ابد تک کی بات ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ اللہ پاک نے اس اس دھرتی پر پہلے اس جگہ پر پہلے اس کائنات پر پہلے جنات کی شہنشاہی تھی اور پھر اس کے بعد جب ان کی بلیسیت ہوئی پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اس اس جو ہے نا اس دنیا میں بسایا ان کی تخلیق فرمائی پھر جب انسانوں میں فرعون فرعون بن کے نکلا تو اللہ اللہ پاک نے حضرت موسا علیہ السلام کو میدان میں لائے پھر اس کے بعد اب اب الحمدللہ للہ قرآن کا زمانہ ہے قرآن کی بادشاہی ہے قرآن کی شہنشاہی ہے اور قرآن ساری کائنات کے کافروں کو حاکمانہ حکم دیتا ہے کہ اے کافرو اے یہودیو اے عیسائیو اے مشرکو اگر تم نے اب ام مسلم امت کو تم نے اگر اس مسلم عمر پر ظلم کیے تو پھر قرآن حاکمانہ طور پر ان کو کہتا ہے کہ اگر اس امت میں کوئی ابو جہل بنے گا تو اس کی گردن بھی کاٹ دی جائے گی اس کی گردن رہنے نہیں دی جائے گی اس کی گردن کاٹ دی جائے گی جی ہاں ہمارے جو رب ہیں بڑے مہربان ہیں مالک ہیں خالق ہیں جبار ہیں کہار ہیں منتقم ہیں لیکن اللہ پاک بڑے مہربان ہیں کافروں کو مختلف انداز سے اللہ پاک نے سمجھایا اے کفر کے بڑے بڑے سرغنو ایمت الکفر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے اگر تم باز نہیں آؤ گے اگر تم نے ساری غلطیاں کی اور تم باز نہ آئے تو پھر یاد رکھنا کہ تم اگر جو ہے نا کلمہ پڑھ لیا تو غلطیاں معاف ہو جائیں گی ساری کی ساری غلطیاں تمہاری معاف ہو سکتی ہیں اگر تم نے ظلم نہ چھوڑے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہ تم نے مسلمانوں کو پر ظلم پر ظلم کیے اور جو ہے نا کشمیر خصوصاً نہ چھوڑا ہمارا کشمیر نہ چھوڑا اور تم نے ڈاکٹر آفیہ کو نہ چھوڑا تم نے ہمارے بہادروں کو نہ چھوڑا تم نے ہماری اینچنٹ زمین جہاں جہاں قبضہ کر رکھا ہے اس کو نہ چھوڑا تم نے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ پاک کا میں کھلا حکم ہے وکات علوم حت اللہ تکون فتنا پھر اس فتنے کو ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم جو میرے دوستوں سے دوستی نہیں رکھے گا جو میرے دشمن سے دشمنی نہیں رکھے گا خدا کی قسم کبھی عزت نہیں پا سکے گا اس لیے گجور مجاہدو دیکھو ہمارے بزرگ استاد محترم مولانا سمیع الحق کا بزرگانہ خون دیکھو اور ہمارے محترم عزیز عثمان شہید کا جوانی والا خون دیکھو اور سفیان شہید کی خوبصورت جوانی کو دیکھو طلاح شہید کی تڑپ اور دینی غیرت کو دیکھو اور تمام مجاہدین شہادا کی قربانیوں کو دیکھو انہوں نے کیسے عزت پائی الحمد للہ ہم اس اجتماع میں عہد کرتے ہیں پکا عہد کرتے ہیں کہ آخر تک خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ ہم اس پاک راستے کو نہیں چھوڑیں گے تمہیں سے آئے مجاہدو تمہیں سے آئے مجاہدو دین کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے وآخر دعوانان الحمدللہ تقدیر